سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے یہ بھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو نماز میں شک ہو جائے اور وہ یہ نہ جان سکے کہ اس نے کتنی نماز پڑھ لی ہے تو وہ یقین پر بنیاد رکھے اور مزید رکعت ادا کرے حتیٰ کہ اسے نماز کے مکمل ہونے کا یقین ہو جائے پھر وہ سلام سے پہلے دو سجدے کرے اگر اس کی پڑھی ہوئی زائد نماز تاک رکات ہوں گی تو وہ اس صحف کے دو سجدوں کے بنا پر جفت بن جائے گی اور اگر اس کی نماز جفت یعنی پوری ہی ہوگی تو یہ سجدے شیطان کو خاک آلود کر دیں گے حدیث نمبر 1981 مسند احمد